那个什么，那个。 Amen. Obrigado. کون سا مغرب کا وقت رکھا مغرب میں تو کھلا ٹائم ہوتا ہے اب دوسرا پھر محدود ہو جائے گا وقت بھی ہو جی وقت کا محدود ہونا پڑتا ہے تو ان فالتو کا ٹائم اسے چھوڑنا پڑے گا جی بہت کم ہو گیا ٹائم چھوڑ ہو جائے گا جماعت ادھر پروشن مطلب ہمیں جلدی فارغ ہوئے سر یہ دور نہیں کہنے سے مطلب رات لے کو سر رات کراوا کر نہیں آیا بھائی میں سر کیا پتا ہے ان کا اندر سے ہاں رات ہی لے تو ہے ختم ہو گیا اسی بھائی کہہ رہے تھے پتا کیا دینا تھا اگر ہمیں آنا ہوا تو جواب نکال دی ساتھ کبھی تو پھر پتا بھی نہیں ہے ٹھیک ہے گئے ہوئے تھے سارے پر لاہور تو کسی پہ دینے گئے ہیں آ رہے ہیں آفس اچھا۔ کی طرف سے گئے نماز میں جانا تھا یا کوئی نہیں کوئی نہیں ہے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

یا ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ ڈرو اللہ سے تلاش کرو تلاش کرو الیہ الوسیلہ تا اس کے لیے کوئی وسیلہ اس کی طرف وسیلہ الیہ ہے اس کی طرف اس کی طرف جانے کا کوئی وسیلہ وجاہدو جہاد کرو فی سبیل ہی سیدھے راہ میں سبیل ہی اس کے رستے میں اس کے رستے میں لعلكم تفلحون ایمان والے درو اللہ سے اور تلاش کرو اس کی طرف تسیلہ اور یاد کرو اس کی راہ میں شاید کہ تم فلاح پا جاؤ ان اللہ دین کا برود ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم ولهم عذاب اليم

بے شک وہ لوگوں نے اور اتنا ہی اس کے ساتھ اور ہو تاکہ وہ کے طور پہ بچنے کے لیے ان کی قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک هم بخارجین منها ولا هم عذاب مقیم یریدون ان یخرجو من النار آگ سے وما هم بخارجین اور جو وما هم بخارجین منہا اور وہ اس سے نکلنے والے نہیں ہوں گے جو اس باغ مانا نہیں ہے اور وہ اس سے نکلنے والے نہیں ہوں گے وَلَهُمْ ہم مُقِيمٌ اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے قائم رہنے والا دائمی عذاب ہے وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ نکل جائیں آگ میں سے اور وہ اسے نکلنے والے نہیں ہیں اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے والسارق والسارقات فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم والسارق بس قطع قطع کرنا کر دو دونوں دونوں کے کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں بما کسبا دماغ نکالم اللہ کی کی طرف طرف سے سے واللہ و عزیز حکیم اور اور اور چور مرد عورت بس دونوں کے کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں یہ یہ سزا سزا ہے ہے ہے ان لیے جو کچھ انہوں نے کمایا اللہ اللہ زبردست

الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء اور بخش دیتا ہے جسے چاہتا والله على كل شيء قدير يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يصارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم نؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوا يحرفون الكلمة من مواضعه یقولون ان اوتیتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن يملك فلن تملك فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم یا ایوہ الرسولو لا یحضن کر لذینا نا غمگین کرے آپ کو اللہ دینا وہ لوگ جو سارے ہوں نا فی الکفر جو جلدی رہے ہیں کفر میں من اللہ دینا کالو من اللہ دینا ان لوگوں میں سے کالو جو کہتے ہیں آمنا بے افواہم اپنے منہ سے ولم تؤمن قلوبہم اور لیکن ان کے دل ایمان نہیں لاتے ومن الذین ہادو اور وہ لوگ جو اور ان میں سے جو اور ان میں سے جو یہودی ہیں سماعون للکذب سنتے ہیں جاسوسی کرتے ہیں جھوٹ کے لیے سماعون لقوم آخرین دوسری قوم کے لیے لم یاتوک جو آپ کے پاس نہیں آئے ابھی جو حرفون الکلمہ من بعد مواد اے ہی بات کو مال سے جا کرتے اسے بدل دیتے یقولون تم فخلو ہو اگر تمہیں یہ حکم ملے تو اسے مان لو اگر وہ تمہیں نہ دے تو ان سے بچو راہ من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهركم قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ومن يرد الله خزيه Thank you. پڑھ چکے ہیں یہ بولو نہیں نو کی تم ہاذا فوز لم تو تو ہو فذر ہاں یہ سب پڑھ کہتے ہیں بولو نہیں کی تم ہاذا اگر وہ تمہیں یہ دیں فقدو ہو تو لے لو وائن لم تو تو ہو فذر پس اگر وہ تمہیں نہ دیں تو بچو ہمیں یورے دل لا ہو سکتا تھا ہو جسے اللہ جس کی ارادہ کر لے آزمائش میں ڈالنے کا فلن تملک لہو من اللہ شیعا تو تو کچھ ملکیت نہیں رکھتا اللہ کی طرح سے کچھ بھی فلائک اللذین لم یرد اللہ ویتاہر قلوبہم یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ ارادہ نہیں کرتا کہ پاک کرے ان کے دلوں کو لہم فی دنیا خزیم ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے ولہم فی الاخرت عذاب نظیم اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يدروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين سماعون للكذب جاسوسی کرتے ہیں جھوٹ کے لیے اکالون للسخت کھانے کھاتے ہیں مال حرام کھانے والے ہیں مال حرام کھانے والے ہیں حرام مال حرام مال قالون حدیث تو کھانے والے ہیں کھانے حرام مال فَإِنْ جَاءُوكَ يَدُوْا بِالْبَيْتَ فَسَقَرْ وَوْا آپ کے پاس فائن جا کا اگر وقت بتائیں پاک بہنا ہوں تو ان کے درمیان قرضہ فرما دیجیے او آر دان ہوں یا ان سے منہ موڑ لیجیے وائن تو اور ہوں اور اگر آپ ان سے منہ موڑ لیتے ہیں فلاں یہ تو دو کا حصہ ہے تو وہ آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے وائن حکم تھا فاقم بہنا ہوں بالکش ان اللہ وحب المفتین اور اگر آپ فیصلہ فرمائیں ان کے درمیان تو فیصلہ فرمائیں انصاف کے ساتھ بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَ مُرْتَوْرَاتُ فِي آخُمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ کیسے آپ کو فیصل اور کیسے وہ آپ کو فیصلہ کرنے والا بناتے ہیں وائندہ مستورات ہو فی حکم اللہ اعلیٰ کہ ان کے پاس تورات ہے اور اس میں اللہ کا حکم بھی ہے تم یا طلّہ میں بعد ڈالے تو اس کے بعد پیر پھر جاتے ہیں وما اولئك بالمؤمنین اور یہ مومنوں میں سے نہیں ہے جی اے مولانا روح 现在就等菩萨保 کہ وہ نکل ہے آگ سے اور وہ اس سے نکلنے والے نہیں اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے Thank you. Gracias. تھا جس میں اللہ کا حکم ہے پھر وہ پیٹھ پہ کے بعد اور یہی وہ لوگ ہیں جو مومن ہیں کیا ہے تم بے مائن نہیں اللہ بھی آتی نے صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى ساتویں کہانی سات وامشد سات وامشد لینا کی گرو یعنی کر رہے ہیں جی۔ یعنی الصاد ومشد بنحو ذي قوس فهمت بسكرتي بين الموالي وقلت لسائر الكتاب لم بحالي ودخلوا انتم رجال شربتم بدلتي من بعد سكري شربتم بفضلتي شربتم فضلتي شربتم فضلتي من بعد سكري من بعد سكري شربتم فضلتي من بعد سكري شرفتم فضلتی من بعد سکری شرفتم فضلتی من بعد سکری اس سے پہلے بھی شرف ہے وہم بو وشربو وہم وشربو وہم وہم وہم وہم وہم demon القوم بالوافی ملالی ساق القوم بالوافی ملالی بالوافی ملالی وهم واشربوا انتم جلودی وهم واشربوا انتم جلودی فساق القوم بالوافی ملالی ساق القوم بالوافی ملالی بالوافی ملالی وهم واشربوا انتم جلودی وهم واشربوا انتم جلودی فساقل قوم بالواقی مدالی فساقل قوم وهموا واشربوا انتم جنودي وهموا واشربوا انتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي فساق القوم بالوافي ملالي وهموا واشربوا انتم جنودي وهموا واشربوا انتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي فساق القوم بالوافي ملالي وهموا واشربوا أنتم جنودي وهموا واشربوا أنتم جنودي فساق القوم بالواقع ملالي فساق القوم بالواقع ملالي وهموا واشربوا أنتم جنودي وهموا واشربوا أنتم جنودي فساق القوم بالواقع ملالي فساق القوم بالواقع ملالي بالواقع ملالي بالواقع ملالي سکان الحب کا ساتھ الوصالی سکان الحب کا ساتھ الوصالی فقلت لخمرتي نحوي تعالي فقلت لنحوي سکون تو سات و مشت لینا فی فی قوسن سات و مشت لینا فی فی قوسن اہم تو بے سکرتی بین الموالی اہم تو بے سکرتی بین الموالی فکل تو لے سائر لکتا بلومو فکل تو لے سائر لکتا بلومو بحالی ودخلو انتم رجالی بحالی ودخلو انتم رجالی وہمو وشربو انتم جنودی وہمو وشربو انتم جنودی فساکل قوم بلواسی ملالی فساکل قوم بلواسی ملالی وهموا وهموا وهموا وهموا واشربوا واشربوا واشربوا واشربوا أنتم أنتم أنتم أنتم جنودي جنودي جنودي جنودي فساق فساق فساق فساق القوم القوم القوم القوم ملالي ملالي ملالي ملالي وهم واشربوا جنودي وهم واشربوا انتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي فساق القوم بالوافي ملالي بالوافي ملالي

وهم واشربوا أنتم جنودي وهموا القوم بالوافي ملالي وهم القوم واشربوا أنتم جنودي وهموا واشربوا أنتم جنودي مساك القوم بالوافي ملالي مساك القوم بالوافي ملالي سال کل قوما بالواقع ملالک

ڈاکو رات اجل کا لوٹے ہیں دن رات بجا کر نکارا نکارا نکارا کیا بھدیا کیا بھدیا بھینسا بیل شکت شکت کیا کیا گولی پالا سر بارا کیا گیہوں چاول کیا آگ دھواں اور سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب جب لال جلے گا گا چلے بنجارا گھر ہے لکھی لکی لکی لکی لاہور سے لاہور پر گرد ہے لکھی بنجارا اور کھیت اور کھیت بھی تیری بھاری ہے اے راپو تجھ سے بھی چڑھتا ایک اور بڑا بیوپاری ہے کون اور بڑا ہے کیا کیا کیا کیا کیا شکر شکر شکر شکر مصری مصری مصری گندگیری گندگیری سانبر میٹھا کھاری ہے کیا داغ منکا سون مرچ کیا دھاک منکا سون مرچ کیا کیسر کیا کیسر لونگ سپاری ہے سب ڈھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لال چلے گا بازار تو بدیا لا دے بیل برے جو پورب رستے میں جب بھالا جب بھالا مارے جب بھالا مار گراوے گا دھن دولت ناتی پوتا کیا ایک کمبا کام نہ آوے گا سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جاوے گا جاوے گا سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لال چلے گا بنجر ہوں ہر منزل میں اب ساتھ تیرے ہے ساتھ تیرے یہ جی، یہ جتنا ڈیرا ڈانڈا ہے زردام زردام زردام درم کا باندھے درم جی درم زردار درم زردار درم کا باندھے ہے بندوق سفر اور صفر صفر اور جب جب جب کا کا نکلے نکلے گا گا جو ملکوں ملکوں ہانڈا ہانڈا ہے ہے ہے ہے ہے نہ نہ نہ بھانڈا حلوہ بانڈا سب پڑا رہ جائے گا جب چلے گا بن جائے گا جب چلتے چلتے رستے میں یہ گون تیری گھر جاوے گی یہ گون تیری گھر جاوے گی ایک بدیا ایک بدیا تیری مٹی پر پھر گھاس نہ چرنے آوے گی یہ کھیپ جو یہ کھیپ جو تم نے لادی ہے سب حصوں میں بڑھ جاوے گی دھی پوت جاوے دھی پوت بنجارن پاس نہ آپ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارن یہ کھیپ بھرے جو جاتا ہے یہ کھیپ میاں مت گن اپنی اب کوئی اب کوئی کھڑی پر ساتھ گھڑی اب کوئی گھڑی پر ساتھ میں یہ کھیپ بدن کی ہے کھپلی کیا تھا کیا تھال کٹورے چاندی کے کیا پیتل کی ڈبیاں کیا برتن سونے سونے سونے روپے گی کیا مٹی کی ہڈیاں چیز جٹنی سب گھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا یہ دھوم دھڑک دھڑکا دھڑکا ساتھ لے ساتھ لیے کیوں پھرتا ہے جنگل جنگل ایک دن کا ساتھ نہ جاوے گا منہ کو منہ کو ہوا جب ان اور جن گھر گھر بار اٹاری جو بارے کیا خسات سکھ اور مخمل کیا کیا جلون چلون کیا چلون چلمن ہوگا چلون چلون کیا چلون پردے فرش نئے کیا لال پلنگ اور رنگ رنگے محل رہ جائے گا گا گا گا جب جب جب جب جب جاوے لاد چلے بندہ کچھ کام نہ آوے تیرے یہ لال لالو زمرد زمرد زمرد سیم و زر پونجی پونجی باٹ میں بکھرے گی ہر آن بنے گی جان اوپر جا اوپر نوبت ناکارے بان نشان دولت خشمت خشمت خشمت فوجی لشکر کیا مسند تکیا ملک مکان کیا چوکی کیا چوکی کرسی کیا چوکی کرسی تخت چھتر سب ٹھاٹ پڑا رہ گا جب ڈر چلے گا بن جائے کیوں جیت پر اٹھاتا ہے ان ان دونوں دونوں بھاری بھاری کے جب موت کا ڈر جب موت کا ڈریا ڈیرا پان پڑا پھر دونے دونے پھر پھر ہیں ایسے کے کیا ساز جڑاؤ زر زیور کیا ٹوٹے تھان کناری کے کیا کیا گھوڑے زین سنہری کے کیا ہاتھی لال ہماری کے سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بچے توڑ کے بھاگیں گے سب پتا توڑ کے بھاگیں سب پتا توڑ کے بھاگیں گے منہ دیکھ جل کے بھالوں کے کیا کیا ڈبے موتی کیا ڈوبے موتی کیا ڈوبے موتی ہیروں کے کیا ڈبے کیا ڈبے موتی ہیروں کے کیا ڈھیر خزانے مالوں کا مالوں کے کیا باغیچے تاش مسجد مشجر مشجر کے کیا تخت شال دو شالوں کے مسجد شجر مشجر یہ پھلوں باغ سب ٹھاٹ پڑا رہ جانے گا جب لاد چلے گا بن جا رہا کیا سخت مکان بنواتا ہے ہم تیرے تن کا ہے پولا بولا بولا کم کم تیرے در تیرے تن کا ہے پولا تو اونچے کوٹ اٹھاتا ہے وہاں وہاں گول گڑے گڑے نہ منہ کھولا نہ گول گڑے نے منہ کھولا نہ گول گڑے نے منہ کھولا ہاں، ہاں، ہاں۔ گور گڑے گڑے واہ گور گھڑے نے گھڑے نہیں گڑھے گڑھے نے منہ کیا رینی خندق رند پڑے کیا بج گنگورا بول کے گنگورا کیا بج گنگورا انمولا گھڑ کوٹ تو قلعہ کیا شیشے کیا شیشہ دار اور گولا سب ٹھار پڑا رہ جاوے گا جب لاز چلے گا بن جا رہا ہر آن نفال اور ٹوٹے ٹوٹے میں کیوں مرتا پھرتا ہے بن بن हुँ. غافل غافل دل میں سوچ ذرا ہے لگا تیرے دشمن کیا کیا کیا لونڈی دائی بندہ چیلا چیلا نیک چلن مندر مسجد تال کوا

کوئی ناج سبیتے گا تیرا کوئی گون سیے اور ٹانگے گا ٹانگے گا ہو ڈھیر اکیلا جنگل میں تو خاک لہر تو خاک لہر کی ٹانگے گا ٹانگے گا اس جنگل میں پھر آہ نظر نظیر نظیر اس جنگل میں پھر آ نذیر ایک بنگا بھونگا ایک بھونگا آن چھانکے گا جھانکے گا چھانکے گا بھونگا سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاچ پھر سو ہوا کو چھوڑ میاں بد دیس بدیس پھرے مارا قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا کیا کیا بدیا کیا بدیا بینسا بیل فطر کیا گونی تناسر بارہ کیا گیہوں چاول موٹ مٹر کیا آگ دھواں اور انگارہ سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارہ درد ہے لکھی بنجارا اور کھیت بھی تیری بھاری ہے اے غافل تجھ سے بھی چڑھتا ایک اور اور بڑا ویوپاری ہے کیا شکر مصری کن گری کیا سانبر میٹھا کھاری ہے کیا داغ منکا سونٹ مرچ کیا کیسر لونگ سپاری ہے سب کیا کی سر کیسر کیسر کیسر کیا کیسر لونگ سفاری ہے جب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لا چلے گا بنجارہ تو بدیا لادے بیل برے جو پورب جو پورب پچھم جاوے گا یا سود بڑھا کر لاوے گا یا ٹوٹا گھاٹا پاوے گا قزاق اجل کا رستے میں جب بھالا مار گراوے گا دن دولت لاتی پوتا کیا ایک کیا ایک کنبا کام نہ آوے گا سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارہ ہے منزل میں اب ساتھ تیرے یہ جینا ڈیرا ڈانڈا ہے ڈانڈا ہے زردام درم کا بھانڈا ہے بندوق سپر اور کھانڈا ہے جب نائک تن کا نکل گیا جو ملکو ملکو ہانڈا ہے پھر ہانڈا ہے نہ بانڈا ہے نہ حلوہ ہے نہ مانڈا ہے سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارہ جب چلتے چلتے رستے میں یہ گون تیری ڈھل جاوے گی ایک بدیا تیری مٹی پر پھر گھاس نہ چرنے آوے گی یہ کھیپ جو تو نے لادی ہے سب حصوں میں بٹ جاوے گی دھی پوت جوائی دھی پوت جوائی بیٹا کیا بنجارن پاس نہ آوے گی سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارن یہ کھیپ بھرے جو جاتا ہے یہ کھیت میاں مت گن اپنی اب کوئی گڑی پل ساتھ میں یہ کھیت بدن کی ہے کتنی کیا تھال کٹورے چاندی کے کیا پیتل کی کیا برتن سونے روپے کے کیا مٹی کی ہنڈیا چپٹی چپنی چپنی سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بن جا رہا یہ دھوم لڑکا ساتھ لیے کیوں پھرتا ہے جنگل جنگل ایک تنکا ساتھ نہ جاوے گا موقوف ہوا جب ان جب ان اور اجل گھر گھر بار اٹل جو پارے کیا ہاسا تن سکھ اور محمل کیا چلون پردے فرش نئے کیا لال پلنگ اور رنگ محل سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لال چلے گا بن جارا کچھ کام نہ آوے گا تیرے یہ لال تیرے یہ لال و زمر سیم و زر جب پونجی باٹ میں بکھرے گی ہر آن بنے گی جان اوپر نوبت نکارے بان نشاں دولت حشمت فوجیں لشکر کیا مسنت تکیہ ملک مکاں کیا چوکی کرسی تخت چھتر سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب داد چلے گا بن جارا کیوں جی پر بوجھ اٹھاتا ہے ان گونوں بھاری بھاری کے جب موت کا ڈیرا آن پڑا پھر دونے ہیں بیوپاری کے کیا ساز چڑھاؤ زر زیور کیا گھوٹے خان کناری کے کیا گھوڑے زین سنہری کے کیا ہاتھی لال اماری کے سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لال چلے گا بن جا رہا مغرور نہ ہو تلواروں پر مت پھول بھروسے ڈھالوں کے سب پتہ توڑ کے بھاگیں گے منہ دیکھ اجل کے بھالوں کے کیا ڈبے موتی ہیروں کے کیا ڈھیر خزانہ خزانے مالوں کے کیا بغچے تاش مشجر کے کیا تختے شال دشالوں کے سب خاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بن جا رہا کیا سخت مکہ بنواتا ہے خم تیرے تن کا ہے خم تیرے پھولا پولا خم تیرے تن کا ہے پولا تو اونچے کوٹ اٹھاتا ہے وہاں گور گڑے نہ منہ کھولا گور گڑے نے منہ کھولا کیا رینی ہندک رند بڑے کیا کیا برج برج گنگورا کنگورا انمولا گڑھ گڑھ کوٹ ریکلا گڑھ کوٹ ریکلا توپ کلا کیا شیشہ دارو اور گولا سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب داد چلے گا بن جا رہا ہر آن نفع اور ٹوٹے میں کیوں مرتا پھرتا ہے بن بن ٹک غافل دل میں سوچ ذرا ہے ساتھ لگا تیرے دشمن کیا لونڈی بھانڈی دائی دوا کیا بندہ چیلا نیک چلن کیا مندر مسجد دال ہوا کیا کھیتی باڑی پھول چمن سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب داد چلے گا بن جب مرگ پھرا کر چابک کو یہ بیل بدن کا ہانکے گا کوئی ناچ سمیٹے گا تیرا کوئی گون سیے اور ٹانکے گا ہو ڈیر اکیلا جنگل میں تو خاک لحد کی پھونکے گا اس جنگل میں پھر آ نظیر اک بھونگا آن نہ جھانکے گا سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا پہلے دو بات جی۔ ہو گیا پھل کر جمع ہوئے ہیں پیغوں کے سائے میں ہم پل کر جمع ہوئے ہیں خنجر ہلال کا ہے قومی نشان قومی نشان اے آبرو دے گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو اے آبرو آبرو دے آبرو دے اے آبرو دے گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو تھا تیری ڈالیوں میں جب آشیاں ہمارا تھا تیری ڈالیوں میں جب آشیاں ہمارا اے موج دجلہ تو بھی پہچانتی ہے ہم کو اے موج دجلہ تو بھی پہچانتی ہے ہم کو اب تک ہے تیرا دریا افسانہ خاں ہمارا اب تک ہے تیرا دریا افسانہ خاں ہمارا اے ارض پاک تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم ہے ارض پاک تیری ہے اے ارض پاک حرمت پہ تیری کٹ کے مر

سو کام نکلتے ہیں سو کام نکلتے ہیں خوش آمد خوش آمد خوش آمد سے سو کام نکلتے ہیں خوش آمد سے جہاں سے جہاں میں جہاں میں دیکھو جیسے بندہ ہے جیسے جسے دیکھو جسے بندہ ہے خوش آمد دنیا میں دیکھو جسے دنیا میں بندہ ہے خوش آمد کا خوش آمد کا ہے بندہ خوش آمد کا ہے بندہ جسے دنیا میں خوش آمد کا ہے بندہ

ہر دل میں خیال کی مستی میں ہر دل میں خیال کی مستی سے چور ہے کچھ اور آج کل کے کلیموں کا دور ہے کچھ اور آج کل کے کلیموں کا دور ہے پاک رکھ اپنی زباں تلمید رحمانی ہے پاک رکھ اپنی زباں کو ہے اپنی زبان رحمانی ہے تو دیکھنا ہو نہ جائے تیری صدا بے آبر ہو نہ جائے دیکھنا تیری صدا بے آبر مبتلا درد مبتلا درد کئی عضو کی ہوتی ہیں کوئی عضو ہو کوئی عضو ہو تو روتی روتی ہیں تو نہیں تو نہیں روتی ہیں مبتلا درد ہو مبتلا درد کوئی عضو ہو روتی ہے روتی ہیں کس قدر ہمدرد ہمدرد کس قدر ہو کس قدر ہمدرد کس قدر ہمدرد پورے سارے, سارے جسم کی ہوتی ہے یہ استغنا ہے پانی میں نگو رکھتا ہے ساگر کو رکھتا ہے نگو نگو رکھتا ہے ساگر کو ساگر کو ساگر کو تجھے بھی چاہیے مثل حباب حباب حباب آب جو رہنا اس کا استغنا ہے پانی میں استغنا گہرا استغنا غنی ہونا بے نیاز ہونا بے نیاز ہے پانی میں شان بے نیازی ہے اس کی یہ استغنا ہے پانی میں کہ نگو رکھتا ہے نبو رکھتا ہے کہ یہ استغنا ہے پانی میں نبو رکھتا ہے ساگر کو ساگر کو تجھے بھی چاہیے مثل حباب آبجو رہنا نہ رہ اپنوں سے بے پرواہ اسی میں خیر ہے تیری اگر منظور ہے دنیا میں او بے گانا خوار خور رہنا نہ رہ اپنوں سے بے پرواہ آزاد مجھ کو کر دے ہاں، آزاد مجھ کو کر دے اور قید کر دے والے میں بے زباں قیدی تو چھوڑ کر چھوڑ کر دو والے پھر بھی اے ماہ میں اور ہوں تو اور ہے یہ درد جس پہلو میں اٹھتا اٹھتا ہے وہ اور وہ پہلو اور ہے درد جس پہلو میں اٹھتا ہے وہ پہلو اور ہے خفا جو عشق میں ہوتی ہے جفا جفا جفا میرے خیال میں وہ جفا ہی نہیں جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں وہ جفا ہی نہیں ستم نہ ہو تو محبت میں تو ستم نہ ہو تو محبت میں مزہ کچھ مزہ آتا ہے تو نہیں آتا جی تو نہیں آتا محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں ستم نہ ہو تو محبت تو تو پہلے ہے ہاں، تو محبت میں محبت میں مزہ دو تو ہو رہے ہیں ہاں، چشتی نے جس زمین میں پیغام حق سنایا نانک نے جس چمن میں وحدت کا گیت گایا تاتاری تتاریوں سے جس تتاریوں سے جس کو اپنا تتاریوں سے جس نے ان کا بدلا تتاریوں سے جس نے سے جس نے اپنا وطن چھڑایا سے جس نے اپنا وطن چھڑایا تتاریوں سے جس نے اپنا وطن چھڑایا اچھا یہ نیچے ہے جس نے حجازیوں سے دشت عرب چھڑایا میرا وطن وہی ہے میرا وطن میرا وطن وہی ہے ٹوٹے تھے جو ستارے فارس کے آسمان سے فرتاب دے کے جس نے چمکائے کہکشاں سے وحدت کی لے سنی لے سنی تھی دنیا نے جس جس مکاں سے میرے میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے بندے کلیم جس کے پربت جہاں کے سینہ نوح نبی نوح نبی کا آ کر ٹھہرا جہاں سفینہ رفعت ہے جس زمیں کی بام فلک کا زینہ جنت کی زندگی ہے جس کی فضا میں جینا میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے نظر اس دور میں مجھے مجھ مجھ کو نظر اس دور میں مجھ کو تیرا جینا نہیں آتا کسا بائے محبت کا تجھے پینا نہیں آتا پکڑ کر عجز کا دامن پہنچ عرش مولا تک پکڑ نگاہوں پکڑ پکڑ کر عجز کا دامن پہنچ عرش مولا تک نگاہوں کو نظر نگاہوں کو نظر اس بام کا زینہ نہیں آتا صد ہزار نہیں یہ دوسرے یہ کس کا ہے جی جلال الدین رومی سوزن درد ہر ماہیے بیلویس بیلویس در جوانی توبہ کردن شیب آئے پیغمبران در عمر آخر گرگ دالم می شود پر حیدگار در جوانی در جوانی توبہ کردن توبہ توبہ توبہ لیکن در جوانی توبہ کردن کردن

کردن سوائے پیغمبراں در عمر آخر گرگ ظالم گافر گا گرگ گرگ گرگ ظالم گرگ گرگ ظالم گرگ ظالم زوئی علی شاہ اچھا، ظالم می شبد شبد پرہیزگار در جوانی تو بکردن شیوائے پیغمبراں در عمر آخر گرگ دالن بھی شبد پرہیزگار جوانی میں توبہ کرنا پیغمبروں کا طریقہ کار ہے آخری عمر میں تو بیڑیا بھی لوگوں کے بیڑے میں کھانا چھوڑ دیتا ہے گرگ گرگ بیڑیا بیڑیا گرگ می شبد ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے پر ایسا نہیں اشکار ہو ہی نہیں اپنا ہو ہی نہیں در جوانی توبہ کردم شیوہ پیغمبر در عمر آخر

جی سارے استعمال ہیں سارے بنی در جوانی توبہ کردن توبہ کردن توبہ کرنا کرنا در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبر در عمر بیکار ہے در عمر آخر گرگ ظالم چکے زیر دام دام کے نالے تسن چکے ہو تم گرک جی؟ نہ کہہ دس بیڑیا بیڑیا یہ دوسرے کے نال ہے تائرے بام پور ہے ہمیشہ بات ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے نٹ کھولو چیک کرو جلال الدین نے جگہ اچھا اقبال کے ساتھ کیا تھوڑی چھوڑی نہیں آ رہا کپڑا مار کے سوال سب کتنا ہو گیا جی قرآن پاک آخری سات سوال رہ گئے رہ گئے جی تریس بارے پورے ہو گئے جی ٹھیک ہے تو پیچھے ٹھیک یاد ہے جی منظر سنانے ہیں سنانے ہیں کتنے ایک سوال ایک سوال روز جی

منجارا نامہ ایک آدمی D'accord. merci صد ہزارہ ماہی للہ للہ اللہ کے لیے للہی اللہ والی اللہ والی اللہ والی صد ہزارہ ماہی مچھلی مچھلی صد ہزارہ ماہی للہ سو دن دل دل دل دل دل ڈائریکٹ لکھیں اس مطلب جو ہے چوتھے شعر میں ہم وشرب جنودی ہم ہمت کرنا ہے کہیں ہم پی لو تم میرے لشکر ہو ہم تم جنوب پسا کے قوم ہے پسا قوم نے پسا کی قوم نے ہے ہے ہے ملالی بالوافی بالوافی میرے میرے میرے لیے لیے لیے پورا پورا وافی بھرا بھرا ملا لی میرے لیے لام چھوٹی ہے لی ہے نا اچھا، لام دلے سے چھوٹی ہے پانی ملالی وافی وافر سے لے گئے وافر ہاں، کافی ہے جی ہم کے اس سے تھوڑی غلطیاں ہیں جی فساد کے لیے واقعہ ہوں تقسیم نے کئی سامان لے کے دیتا ہے ہاں وہ کئی سامان چیک کریں چیک کر سامان سیم تو پیش آنی جی اسی طرح اس تو اگلا شیئر پنجوان اچھا جی، چوراسی تو بات پچاسی ولا نل تم توانوبی بتیس ولا نلتم علوبی ودسالی مقام حکم العلا جمع ولا کے مقام الفوکرم باتار حقی اس طرح نہیں Gracias.

نہیں سارا لگا لیا پیش تکلیف تو مجھے لانا چاہیے مجھے تو پتہ ہی جی، نہیں اچھا، کیوں اچھا جی